محبت کی تعریف کرتے ہوئے امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ترجمہ یعنی اس چیز کی خواہش کرنا کہ جس سے تو اپنے لیے اچھا اور بہتر گمان کرتا ہے تعریف میں لفظ خواہش پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ محبت دراصل ہمارے دل کی یہ کیفیت کا نام ہے کیونکہ جب دل کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے بے تابی کا اظہار کرتا ہے اور انسان سے بار بار اس کا مطالبہ کرتا ہے اور یہی مطالبہ خواہش کرتا ہے بس نتیجہ یہ نکلا کہ دل کے کسی پسندیدہ شے کے جرم مائل ہو جانے کا نام ہی محبت ہے اور عشق کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی محبت میں حد سے تجاوز کرنا عشق ہے معلوم ہوا کہ جب دل کی جب دل کسی کی جرم مائل ہونے میں حد سے تجاوز کر جائے تو اسے میلان کو عشق کہتے ہیں مذکورہ امور کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک دل کسی کی طرف مائل ہونے میں حج سے تجاوز نہ کرے تو اتنا میلان محبت کہلاتا ہے اور جب اس میلان و کشش میں شدت پیدا ہو جائے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے پھر عشق و محبت کی تقسیم دو طریقے سے کی جاتی ہے نمبر ایک غرض کے اعتبار سے نمبر دو محبوب کے اعتبار سے انسان کے دل کا مختلف چیزوں کی طرف مائل ہونا مختلف اغراض پر مبنی ہوتا ہے اس اعتبار سے عشق محبت کی تین قسمیں ہیں لذت کی غرض سے دنیاوی منافع کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی غرض سے نمبر ایک لذت کی غرض جسے کسی جسے جیسے کسی مرد کا عورت یا بے روش نمبر ایک لذت کی غرض سے جیسے کسی مرد کا عورت یا ریش لڑکوں سے عشق محبت کرنا نمبر دو دنیاوی منافع کی غرض سے جیسے انسان کا اپنے کاروبار و مال وغیرہ سے عشق و محبت رکھنا نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی غرض سے جیسے ہمارے انبیاء علیہ السلۃ والسلام و صحابہ والبیت تہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کامل رحمۃ اللہ علیہ علم حضرات سے عشق و محبت رکھنا محبوب کے اعتبار سے ان کی چار اقسام ہیں واجب مستحب مباح نجائز و حرام واجب سے مراد وہ عشق و محبت ہے جس کا اختیار کرنا ہر مومن پر لازم و ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا مستحب سے مراد وہ عشق و محبت لیا جاتا ہے جس کا اختیار کرنا لازم و ضروری تو نہیں ہوتا لیکن یہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے جسے جیسے دنیاوی دوستوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عشق و محبت رکھنا یاد رہے کہ اس محبت میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اس کا آغاز درمیان و انجام گناہ سے خالی ہو مباحث سے مراد وہ محبت و عشق ہے جس کا کرنا نہ کر جس کا کرنا نہ گناہ نہ ثواب جیسے پالتو جانوروں سے عشق و محبت کرنا حرام سے مراد وہ محب سے مراد وہ محبت و عشق ہے جو کسی حرام و نجائز شیا سے ہو جیسے سود رشوت سے عشق محبت یا وہ عشق یا وہ عشق محبت جو کسی ایسے شخص سے ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے ہوں جیسے فاسق فاجر اور بدمظموں سے عشق و محبت رکھنا یا ایسا عشق و محبت جو گناہ ہو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا کروانے کا سبب بن جائے جیسے نامحرم عورتوں اور بیرش لڑکوں سے عشق محبت کرنا ابھی کچھ دیر پہلے تعریف و محبت میں کہا گیا کہ یہ کسی کی طرف دل کے مائل ہونے کا نام ہے اور یہ بات کس پر پشیدہ نہیں کہ دل کا مائل ہونا انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہے اور جب ایک چیز انسان کی قدرت و اختیار سے ہی باہر ہے تو پھر بسا اوقات محبت کو واجب قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے جواب جب اصول محبت کو واجب قرار دیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بلا قصد ایسے اعمال و افعال اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اس کے قلبی میلان کی نشاندہی کرنے والے ہوں جیسے ان ذات قدسیہ کے حقوق کو سب سے مقدم رکھنا فرض واجب کردہ عبادات کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر استقامت کے ساتھ عمل کی سعادت حاصل کرنا یہاں تک یہاں تک بیان کردہ تفصیل کے بعد یقیناً آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تردد سے کام نہ لیں گے کہ عشق و محبت کو اس وقت تک اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کا سبب معلوم نہ ہو جائے کیونکہ اسباب کی معرفت کے بعد ہی کسی انسان کے لیے فائدہ یا نقصان ثواب یا گناہ کے اصول دنیا و آخرت میں عزت یا ذلت کے مقدر ہونے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول یا مردود ہونے کا کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے پھر ماقبل مذکورہ اقسام میں سے دو اقسام زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جنہیں عموماً عشق حقیقی اور عشق مجازی کا نام دیا جا سکتا ہے عشق حقیقی سے مراد عشق الہی عز و جل ہے نیز اس قسم میں ہر وہ عشق و محبت داخل ہوگی جسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہو یا عام منین و مومنات سے اور عشق مجازی سے مراد نقصانی محبت ہے اس لفظ کو اکثر عورتوں یا خوبصورت لڑکوں سے کی جانے والی نقصانی اغراض سے بھرپور محبت و عشق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس تفصیل کے ملحظہ کے بعد اپنے اطراف میں مسلم معاشرے پر ایک سرسری نگاہ دوڑائیں آپ بآسانی مشاہدہ کر سکیں گے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت عشق و مجازی کی آفت میں بری طرح گرفتار ہے بلکہ بس اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جن سے مخالف کی توجہ اپنی جانب مائل اپنی جانب مبزول کروانا ہی رہ گیا ہے اس نفسانی سامان لذت سے بھرپور کام میں کس قدر نقصانات پوشیدہ ہیں ان کی ایک جھلک ان کی ایک جھلک ذیل میں کے مضامین میں ملاحظہ فرمائیں